اس میں جاؤ اب چاہے صبر کرو آنا کرو سب تم پر ایک سا ہے تمہیں اسی کا بدلہ جو تم کرتے تھے